السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روشن روشن چمکتے دمکتے ہنستے کھلکھلاتے اچھلتے کودتے پیارے پیارے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے جی آپ اپنے تمام کام بہت اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اسی لیے تو مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور دیش سے کہانی اور یہ کہانی ہم لائے ہیں بنگلہ دیش سے جانتے ہیں نا بنگلہ دیش ایک مسلمان ملک ہے اور یہ پاکستان کا حصہ ہوتا تھا کہانی کا عنوان ہے دوست یا دشمن اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے جاوید بسام نے ان دنوں سورج بابا کا قیام ایک بڑے پہاڑ پر تھا جس کے قریب وادی میں ایک گاؤں آباد تھا ایک دن گاؤں کی آمنہ نامی ایک عورت کھانا پکا رہی تھی کہ چنگاری اڑی اور کسی کپڑے پر جا گری اس نے کچھ خیال نہ کیا کپڑا جلتا رہا اور اس نے آس پاس کی چیزوں کو لپیٹ میں لے لیا تو آمنا کو ہوش آیا اس نے آگ بجھانے کی بہت کوشش کی مگر آگ بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور جھونپڑی جل کر راکھ ہو گئی آمنا بہت غمگین تھی کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ دوبارہ جھونپڑی بنا سکے گاؤں کے غریب لوگ بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ رہنے لگی جوں جوں دن گزرتے رہے اس کا غم و غصہ بڑھتا گیا وہ آگ کو برا کہنے لگی وہ کہتی یہ آگ بڑی ظالم ہے میرا بس چلے تو اسے ختم کر دوں پھر جب اسے پتہ چلا کہ پہاڑ پر سورج بابا نے قیام کر رکھا ہے تو اس نے ایک بورے میں اپنی جھونپڑی کی راکھ بھری اور پہاڑ پر چڑھنے لگی وہ آگ کی شکایت کرنے جا رہی تھی پہاڑ پر ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جس کا چہرہ خوب روشن تھا آمنہ نے اسے سلام کیا اور ہانپتی ہوئی بولی سورج بابا میں آپ کے پاس ایک کام سے آئی ہوں کیا بات ہے بابا نے پوچھا آگ نے میرا گھر جلا دیا ہے آپ اسے سزا دیں سورج بابا نے آگ کو بلوایا جلد ہی وہ وہاں آ گئی وہ بھی ایک عورت کے روپ میں تھی آمنا غصے سے چلائی ہاں یہی ہے جس نے مجھے برباد کر دیا آگ حیران ہو کر بولی اس میں میرا کوئی قصور نہیں تم نے احتیاطی کی تھی اور اس دن ہوا بھی تیز تھی سورج بابا نے سوالیہ نظروں سے آمنا کی طرف دیکھا وہ جیپ کر بولی ہاں ایسا ہی ہوا تھا مگر یہ بہت ظالم ہے اکثر انسانوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے میں انسانوں کے لیے رحمت اور زندگی سے جڑے رہنے کا ذریعہ بھی ہوں آگ جلدی سے بولی نہیں تم نے ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچایا ہے آمینہ برہمی سے بولی اچھا اگر تمہیں میری اہمیت دیکھنی ہے تو میرے ساتھ چلو آگ کو بھی غصہ آ گیا آمینہ نے حیرت سے اسے دیکھا آگ بولی میرا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر لو ہم کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے آمنا نے ڈرتے ڈرتے آگ کا ہاتھ پکڑ لیا آگ نے کچھ پڑھا اور وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئیں لو اب آنکھیں کھول لو کچھ دیر بعد آگ کی آواز آئی آمنا نے آنکھیں کھولیں تو حیران رہ گئی وہ ایک سرد علاقے میں کھڑی تھی جہاں برف کا طوفان آیا ہوا تھا سب درخت اور پتے پھول پودے برف کی چادر میں چھپے ہوئے تھے مگر آمینہ کو سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی آگ نے آہستہ سے کہا جب تک میرا ہاتھ پکڑے رہو گی تمہیں سردی نہیں لگے گی پھر وہ آگے بڑھی قریب ہی ایک غار تھا دونوں غار میں داخل ہو گئیں وہاں دو مسافر نظر آئے وہ کہیں جا رہے تھے کہ طوفان آ گیا سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لے لی تھی ٹھنڈ سے ان کا برا حال تھا ایک آدمی تو گٹھڑی بنا پڑا تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے دوسرا ابھی اپنے حواسوں میں تھا اس نے کچھ گھاس اور لکڑیاں جمع کر رکھی تھیں اور دو پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا دونوں خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی جب کہ وہ دونوں انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں آخر پتھروں کو رگڑنے سے چنگاریاں اڑیں اور گھاس پر جا گری آدمی جلدی جلدی پھونکے مارنے لگا پہلے سوکھی گھاس جلی پھر لکڑیاں بھی جل اٹھیں اندھیر غار روشن ہو گیا آدمی نے اپنے ساتھی کو آوازیں دیں اور اسے آگ کے قریب کر دیا آگ کی تپش سے جلد ہی اس کے حواس بحال ہو گئے اور وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا باہر سخت طوفان آیا ہوا تھا برف کے گالے ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے مگر غار گرم تھا اور اس کے مکین آرام سے بیٹھے تھے آگ نے آمنا کی طرف دیکھا پھر دونوں باہر نکل گئیں کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سورج بابا کے پاس جا پہنچی آگ بولی تم نے دیکھا میں نے کس طرح اللہ کے حکم سے ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی ورنہ شاید وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہاں میں سمجھ گئی اللہ نے ہر چیز ایک مقصد کے لیے بنائی ہے پھر اس نے سورج بابا اور آگ کا شکریہ ادا کیا اور واپس گاؤں کی طرف چل دی آگ بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی وہ دونوں پہاڑی ڈھلوان سے اتر رہی تھیں کہ آگ نے پوچھا تم نے یہ بورا کیوں اٹھا رکھا ہے اوہ اسے تمہیں بھولی گئی خیر اب یہ میرے کس کام کا یہ کہہ کر آمنہ نے بورا وہیں چھوڑ دیا <laughs> اس میں ہے کیا آگ نے حیرت سے پوچھا اس میں میری جھونپڑی کی راکھ ہے آمنا نے افسردگی سے کہا کچھ دور چل کر آگ نے خدا حافظ کہا اور ایک پہاڑی کے پیچھے غائب ہو گئی آمینہ اپنے گاؤں کی طرف چل پڑی جب وہ گاؤں کے باہر پہنچی تو اسے ایک درخت کے نیچے اپنا بورا رکھا نظر آیا وہ بہت حیران ہوئی بورا بھاری محسوس ہو رہا تھا اس نے بورے کا منہ کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں بورے میں سونے کی شرفیاں بھری ہوئی تھیں آمینہ خوشی خوشی اپنے ساتھ لے گئی پھر اس نے اپنا گھر بنوایا اور گزر بسر کے لیے جانوروں کا فام خرید لیا جو شرفیاں بچیں وہ اس نے گاؤں والوں میں تقسیم کر دیں انہوں نے بھی اپنے گھروں کو پکا کروا لیا سب ہنسی خوشی رہنے لگے مگر وہ اکثر سوچتی کہ وہ اشرفیاں کہاں سے آئی تھیں ایک دن وہ اپنے بیٹے کے لیے چولہے پر کھانا پکا رہی تھی وہ جلدی آگ کو غور سے دیکھنے لگی اسے لگا کہ آگ اس سے کچھ کہہ رہی ہے وہ دیکھتی رہی پھر اچانک اس کی سمجھ میں آ گیا اور وہ مسکرا کر بولی میں سمجھ گئی تم نے ہی اللہ کے حکم سے میری مدد کی تھی بے شک تم ہمارے لیے رحمت بھی ہو اسے لگا بھڑکتے شعلے اس کی بات سن کر مسکرا رہے ہیں اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ